ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا العرق سے مراد ایسا ٹوکرا ہوتا ہے جس میں پندرہ سا کھجور آتی ہے سننے ابو دبود حدیث نمبر دو ہزار دو سو سولہ